میں ڈاکٹر مہدی حسن جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ پر بات چیت ہو رہی ہے ہم اس سے پہلے ریڈیو پہ بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم اخبارات کی تاریخ ڈسکس کر چکے ہیں ریڈیو پہ ہم نے ابھی تک یہ بات کی ہے کہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے ملک میں ترقی کے لیے اور تعمیر کے لیے اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیا کام لیا جا سکتا ہے اور کیا کام ریڈیو آج تک کرتا رہا ہے اس کو کیا ایڈوانٹیجز حاصل ہیں پرنٹ کے مقابلے میں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ٹیلی ویژن فلم یا پرنٹ کے مقابلے میں اس سلسلے میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ریڈیو پاکستان یا پاکستان براڈ کاسٹنگ میں کتنے شعبے ہیں اور وہ اپنے کام کس طرح کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ریڈیو کی ابتدا بطور تفریح کے ذریعے کے ہوئی تھی اور زیادہ تر اس کو لوگ گانے سننے کے لیے ڈرامے سننے کے لیے استعمال کرتے تھے اس کے بعد جب پاکستان میں مختلف کھیل مقبول ہوئے ہاکی کا کھیل بہت مقبول ہوا کرکٹ بہت مقبول ہوا تو اس کی لائیو کمنٹریز بہت مقبول ہوئی ریڈیو پہ اور لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں کھیلوں کی کمنٹریاں ریڈیو سے سننی شروع کی ٹیلی ویژن آنے سے پہلے ریڈیو کا ڈرامہ بھی بہت مقبول تھا اور لوگ انتظار کیا کرتے تھے کیونکہ فلم دیکھنے کے لیے تو پکچر ہاؤس جانا پڑتا ہے جبکہ گھر میں تفریح حاصل کرنے کے لیے ریڈیو ایک بہت مؤثر اور آسان ذریعہ تھا تو اس حوالے سے اگر آپ ریڈیو کے مختلف شعبوں کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کون کون سے شعبے ہیں تو ایک تو بہت اہم شعبہ ریڈیو پاکستان میں خبروں کا ہے جس کا چارج ایک ڈائریکٹر جنرل نیوز کے پاس ہوتا ہے وہ نیوز کی پالیسی دیکھتا ہے اور مختلف اسٹیشن سے لوکل خبروں کے علاوہ جو نیشنل بلٹن ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں ان کی پالیسی طے کرنا بلٹن تیار کروانا اور ان کو براڈ کاسٹ کرنا یہ نیوز کے شعبے کے ذمے ہے جو ریڈیو کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اس کے بعد ایک شعبہ ہے کرنٹ افیئرس کا کہ جس کے ذمے جو اہم قومی اور بین الاقوامی ایشوز ہوتے ہیں کوئی واقعات ہوتے ہیں ان پہ مختلف شعبوں کے ماہرین کو بلا کے ان کا تجزیہ کرانا اور اس پہ تبصرہ کرانا یہ اس شعبے کا کام ہے اس میں وہ انفرادی ماہرین کو بھی بلا کے تجزیہ کراتی اور اکثر اوقات وہ تبصرہ کرانے کے لیے باقاعدہ پینل ڈسکشن جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ بہت سے ماہرین کو بلا لیتے ہیں جن کے خیالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے اور اس طرح ایک ڈبیٹ کا اور ڈسکشن کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی اوپینین اہم واقعات پہ بنانے کا ایک موقع ملتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اس طرح نیوز کے شعبے کے لیے ریڈیو کے رپورٹرز مختلف اہم مقامات پہ تعینات ہوتی وہ خبریں اپنے نیوز روم میں لاتے ہیں وہاں اس کی باقاعدہ سب سب ایڈیٹنگ کی جاتی ہے اور سب ایڈیٹنگ کے بعد ان کو بلٹن کی شکل دے کے نشر کیا جاتا ہے سینٹرل بلٹن کے لیے تمام خبریں اسلام آباد بھیجی جاتی ہیں مختلف اسٹیشنس جو ہیں چوبیس میں نے بتایا آپ کو کہ چوبیس ریڈیو ہیں وہاں کے نیوز روم اہم خبروں کو سینٹرل نیوز روم میں بھیجتے ہیں اور اگر نیوز ایڈیٹر یہ سمجھتا ہے کہ اس خبر کو سینٹرل نیوز بلٹن میں آنا چاہیے تو وہ اس خبر کو اس حوالے سے اس شہر کے حوالے سے نشر کرنے کے لیے شامل کر لیتے ہیں بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں مثلا بعض کانفرنسز ہیں بعض سیمینارز ہیں ان کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد ان کو اسی شکل میں سنا دیا جاتا ہے اور اس طرح یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ سننے والا خود اس سیمینار میں یا اس ڈسکشن میں جو ان کو سنائی جا رہی ہے وہاں موجود تھا اور اس نے اس کو اسی طرح حاصل کیا جس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ حاصل کرتے ہیں ایک محکمہ تفریح کے حوالے سے ڈرامے کے لیے ہے شعبہ اس کا پروڈیوسر ریڈیو ڈرامے پروڈیوس کرتا ہے ریڈیو ڈراما ٹیلی ویژن کے ڈرامے سے یا فلم سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ ریڈیو پر تمام کام صرف آواز کے ذریعے سے ہوتا ہے ابلاغ میں یا کمیونیکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ پیرل میسیجز ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا اخبار کے حوالے سے کہ پیرل میسج ہم اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن میں جو اہم اور مین میسج کو مؤثر بنانے کے لیے جو سائڈ میسیجز ہوتے ہیں ان کو ہم پیرل میسجز کہتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ مین میسج کو زیادہ مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچا دے مثلا اخبار میں تصویر چھپتی ہے اسکیچ چھپتا ہے نقشہ چھپتا ہے یہ پیرل میسیجز ہیں اخبار میں ٹائپ فیزز مختلف استعمال کیے جاتے ہیں کوئی ٹائپ زیادہ نمایاں ہوتا ہے کوئی ٹائپ باریک ہوتا ہے کچھ چیزیں اٹیلکس میں دوسرے ہینڈ رائٹنگ میں دی جاتی ہیں رنگین پرنٹنگ کا بھی آج کل زمانہ ہے رنگ استعمال کر کے بھی پیرل میسج دیے جاتے ہیں فلم میں اور ٹیلی ویژن میں پیرل میسیجز بہت آسان ہیں پرفارمر کے ایکسپریشن سے اس کے ایکشن سے اس کے اشاروں سے کسی بھی پیغام کو کسی میسج کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے ریڈیو کے پرفارمر کے پاس یہ تمام گنجائشیں نہیں ہیں اس کو یہ تمام کام جو ہیں کسی جگہ اسٹریس دینا ہے کسی چیز کو زیادہ اہم بنا کے پیش کرنا ہے یہ تمام باتیں ریڈیو کا پرفارمنس صرف آواز کے ذریعے سے کر سکتا ہے جو خاصا مشکل کام ہے لہذا اس کے لیے ایک طویل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وائس آرٹسٹ اچھے پیدا کیے جائیں ان کی تربیت کی جائے جو آواز کے اتار چڑھاؤ سے اور اپنے لہجے کو تبدیل کر کے اپنے پیغام کی نوعیت کو تبدیل کر سکیں یہ بات صرف ڈرامے تک محدود نہیں ہے یہ بات خبروں کے لیے بھی بہت اہم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ خبروں کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ایتھکس آف جرنلزم ہیں اخلاقیات ہیں خبروں کی ان میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ رپورٹر کی اپنی پسند ناپسند خبر میں شامل نہ ہو اس کو ہم انگریزی زبان میں آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں کہ رپورٹر کو آبجیکٹو ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو خبر میں کہ جس سے اس کے جانبدار ہونے کا شبہ پیدا ہو لکھنے والے کی یہی بات ریڈیو کی خبر میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے ایک تو خبر لکھنے والا آبجیکٹولی لکھے خبر وہ تو جس نے بلٹن تیار کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خبر تحریر کرتے وقت اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ کرے جس سے جانبداری کا شبہ پیدا ہو لیکن جب خبر پڑھنے والے کے فرائض آتے ہیں نیوز ریڈر جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ چیز بہت اہم ہو جاتی ہے کہ خبر پڑھتے وقت وہ کسی ایسی جگہ پہ اپنی آواز کو استعمال کر کے خبر کے جو تھیم ہے جو اس کا انداز ہے وہ اس تھیم کو تبدیل کر سکتا ہے بعض جگہ لہجہ تنزیہ ہو سکتا ہے بعض جگہ لہجہ سوالیہ ہو سکتا ہے بعض جگہ لہجہ مزاحیہ ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں لہجہ تبدیل کر کے پیدا کی جا سکتی ہیں اور اس تبدیلی سے خبر کا جو تاثر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے خبر کے الفاظ اپنی جگہ لیکن خبر پڑھنے والے کا لہجہ جو ہے وہ خبر کو نیوٹرل یا باعث بنا سکتا ہے اور ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سلانٹ دیتے ہیں لوگ خبروں کو تو وہ اپنے لہجے سے خبر کا جو تاثر ہے اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیتے ہیں جہاں تک خبروں کی تیاری کا تعلق ہے اس میں ریڈیو کو ایک مشکل درپیش ہوتی ہے ریڈیو کے نیوز بلیٹن میں اتنی تفصیل نہیں دی جا سکتی خبروں کی جتنی تفصیل اخبار دے سکتا ہے اخبار خبر دیتے وقت بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہے اخبار خبر دیتے وقت اس کے آنے والے وقت کے بارے میں پیش گوئی بھی کر سکتا ہے یہ بھی کہتا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تمام چیزیں اخبار میں تو پاسبل ہیں اس کے پاس جگہ ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے اسپیس ہوتی ہے لیکن خبروں کا بلیٹن جو پندرہ منٹ کا یا دس منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اس میں کوشش یہ ہوتی ہے ریڈیو کے نیوز ریڈر کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ خبریں لوگوں تک پہنچا سکے ایک مسئلہ اور درپیش ہوتا ہے ریڈیو کی براڈ کاسٹ میں ٹیلی ویژن پہ ویژل آپ کے سامنے ہوتا ہے اخبار پڑھتے وقت پڑھنے والا اپنی رفتار کو خود متعین کرتا ہے کہ اسے کس رفتار سے پڑھنا ہے اخبار کو اس کو ہم انگریزی میں کمیونیکیشن کے حوالے سے کہتے ہیں اسپیڈ آف کمپریہینشن کہ کسی چیز کو سمجھنے میں کتنا وقت درکار ہے کسی کو اور کتنا وقت لیتا ہے کوئی پیغام ریسیو کرنے کے لیے تو ٹیلی ویژن پہ اور اخبار میں اسپیڈ آف کمپریہنشن خود ویور اور جو ریڈر ہے وہ متعین کر سکتا ہے کیونکہ تصویر ہے ٹیلی ویژن میں اس لیے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے تصویر کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے خبروں میں تو آپ نے اسے دیکھ لیا بالکل اس طرح دیکھ لیا جیسے آپ وہاں موجود تھے اخبار پڑھتے وقت آپ کی سمجھ میں اگر کوئی بات نہیں آئی تو آپ نے اس کو دوبارہ پڑھ لیا سہبارہ پڑھ لیا بار بار پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں بات آ گئی لیکن ریڈیو پہ controlled by the performer news reader کی رفتار کا اگر آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بعض لوگ تیز گفتگو سمجھ لیتے ہیں اگر رفتار تیز ہو بولنے والے کی بعض لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ان کو اسپیڈ آف کمپریہنشن ان کی کم ہے ان کو زیادہ وقت درکار ہے سننے کے لیے اور ان کے لیے سلو بولنا ضروری ہے بولنے والے کا تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہونے کی وجہ سے ریڈیو کی خبر لکھتے وقت اس کا بلٹن تیار کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک تو زبان جتنی سادہ ہوگی اتنی آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آئے گی دوسرے فکرے چھوٹے ہونے چاہیے کرسپ ہونے چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے بات تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے سننے والے کی اور اس کو زیادہ اپنی امیجنیشن کو اسٹریچ نہ کرنا پڑے بہت زیادہ کیونکہ اس کے پاس ویژول نہیں ہے یا اس کے سامنے لکھا ہوا میسج موجود نہیں ہے جس کو وہ بار بار پڑھ سکتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ ریڈیو بہت زیادہ اہم خبروں ہی کو صرف براڈ کاسٹ کر سکتا ہے اخبار میں آٹھ صفحے ہوتے ہیں دس صفحے ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں بعض اوقات چالیس چالیس صفحے بھی ہوتے ہیں اخباروں میں ان کے پاس اسپیس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں ریڈیو کے پاس دس منٹ یا پندرہ منٹ یا بیس منٹ کا بلٹن ہے تو اس میں صرف وہ قومی اہمیت کی خبریں ہی دیں گے مقامی نوعیت کی خبروں کے لیے وہ صرف اس بلٹن کا انتظار کریں گے جو مقامی خبروں کا بلٹن ہوتا ہے اس میں صرف مقامی نوعیت کی خبریں دی جائیں گی نیشنل بلٹن میں عام طور پہ وہ خبریں ہوتی ہیں جن کی اہمیت قومی سطح پہ ہے یا بین الاقوامی سطح پہ یہ نیوز اور کرنٹ افیئرس کے شعبے کی بات ہے ایک شعبہ بین الاقوامی نشریات کا ریڈیو پاکستان میں موجود ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف اہم زبانوں میں باہر کے ملکوں کی زبانوں میں جو بہت زیادہ اہم ایشوز ہیں اور اس پہ جو پاکستان کے موقف ہیں جو اسٹینڈ پوائنٹ ہیں پاکستان کے وہ بین الاقوامی رائے عامہ تک پہنچانے کے لیے یا بین الاقوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے اپنے موقف کے حق میں وہ ان براڈ کاسٹ کا انتظام کرتے ہیں اور وہ براڈ کاسٹ انٹرنیشنل لیول پہ کیونکہ سنی جاتی ہیں اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان براڈ کاسٹ کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنایا جائے زبان کے حوالے سے بھی اور اس کے میٹر کے حوالے سے بھی جو میٹر اس میں پیش کیا جا رہا ہے یا ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ اس معیار کا ہونا چاہیے جو بین الاقوامی رائے عامہ کو متاثر کر سکے اور وہ اس کے بعد اپنا کوئی امیج بنا سکیں پاکستان کی پالیسی کے بارے میں یا پاکستان کے اسٹینڈ پوائنٹ کے بارے میں یہی شعبہ جو ہے وہ سائیکلوجیکل وارفیئر کا یا متنازع مسائل پہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بیرونی دنیا تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے اس کے علاوہ جو کام اس کے ذمے ہے بہت اہم کام وہ پاکستان کے امیج کو بلند کرنے کے لیے ایسی براڈ کاسٹ تیار کرنا ہے جو پبلک ریلیشنس کا کام بھی کریں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کسی ادارے یا کسی فلسفی کا امیج جب بلڈ کرتے ہیں اس کا تاثر بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں آڈینس کے ذہن میں اس کو ہم پبلک ریلیشنس کہتے ہیں اس میں دو لفظ ہیں پبلک اور ریلیشنس کہ پبلک سے کیا ریلیشنس چاہتے ہیں آپ کسی شخص کے کسی پروڈکٹ کے کسی فلسفی کے کسی نظریے کے تو پاکستان کا امیج ایک ترقی یافتہ جمہوری اور ایک امن پسند ملک کے طور پہ بلڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل براڈ کاسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ براڈ کاسٹ وہ ہیں جو باہر پاکستان کا امیج بناتی ہیں تو یہ کام سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کو آپ پبلک ریلیشنز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ورڈز گیم بھی کہہ سکتے ہیں اصطلاح کوئی استعمال کریں مقصد اس کا یہ ہے کہ ان براڈ کاسٹ کو سننے کے بعد پاکستان سے تعارف حاصل ہو باہر کے لوگوں کا ان کو پتا ہو کہ پاکستان کے لوگوں کا کلچر کیا ہے وہ ان کی سوچ کیا ہے ان میں کیا خوبیاں ہیں کس انداز سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں جتنا بہتر کام کرے گا یہ محکمہ یہ شعبہ اتنا پاکستان کا امیج بہتر ہوگا یہ کام امبیسیز بھی کرتی ہیں ہماری اور کانسلیٹس بھی کرتے ہیں ان کے ذمے بھی یہی کام ہے لیکن اس کی مدد کے لیے جو ذرائع ابلاغ کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اخبار magazine radio broadcast television film ہر ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا ایک پازیٹو امیج باہر کی دنیا میں بنے اور باہر کی دنیا کے لوگ اس کو ایک بہتر امن پسند جمہوری روادار معاشرہ تسلیم کریں اور اس سے پاکستان کی ساکھ جب بہتر ہو تو اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی مدد ملتی ہے اس سے فلوسافیکل فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس سے ایک جنرل تاثر جو ہے کسی ملک کے بارے میں اور قوم کے بارے میں وہ بہتر بنتا ہے تو اس سے کسی قوم کی ریپوٹیشن مجموعی طور پہ بہتر ہو جاتی ہے یہ کام کرنے کے علاوہ اسپورٹس کا ایک محکمہ ریڈیو پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کل مختلف اسپورٹس کو کور کرنے کے لیے اخبارات میں بھی اسپیشل انتظامات کیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن اسپیشل کام کرتا ہے اس کام کے لیے اس نے نہ صرف یہ کہ ماہرین رکھے ہوتے ہیں بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے تو ریڈیو ٹیلی ویژن کا مقابلہ تو نہیں کر پاتا لیکن پاکستان ایسے معاشرے میں جہاں ٹیلی ویژن کی سہولت بہت سے لوگوں کو میسر نہیں ہے ان علاقوں میں جہاں بجلی کی سہولت نہیں ہے وہاں ریڈیو کے ذریعے سے لوگ اپنے پسندیدہ کھیل کی کمنٹری سن کے اور اس کا آنکھوں دیکھا حال دیکھ کے وہ اس سے نہ صرف تفریح حاصل کرتے ہیں بلکہ لیٹسٹ نیوز بھی کسی کھیل کی پوزیشن کے بارے میں ان کو اس سے حاصل ہوتی ہے تو اسپورٹس کا جو شعبہ ہے وہ کسی بھی کمیونیکیشن کے میڈیم میں آج کل میں اس میڈیا میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسپورٹس نے ہماری زندگی میں ایک بہت اہم مقام حاصل کر لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ملکوں میں انٹرنیشنل چینلز جو ہیں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ان میں اسپورٹس کے اسی طرح بالکل علیحدہ چینل موجود ہیں جو سارے وقت سپورٹس کی خبریں اور سپورٹس کے مختلف میچز وغیرہ آپ کو مقابلے دکھاتے ہیں جس طرح اخبار میں سپورٹس کا سیکشن الگ ہوتا ہے یا جس طرح بعض سپورٹس میگزین جو ہیں صرف سپورٹس کو کور کرتے ہیں اسی طرح وہ چینل جو ہیں وہ صرف سپورٹس کو کور کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں ان لوگوں میں جن کی دلچسپی میس میڈیا تک صرف سپورٹس کی حد تک قائم ہوتی ہے یہاں میں ایک بات اور آپ کو واضح کر دوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کسی میڈیم کا عوام میں مقبول ہونا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کمیونیکیشن کے یہ تمام چینل کمرشل بیسس پہ چلتے ہیں ریڈیو پاکستان بھی کمرشل ہے سیونٹیز میں ریڈیو پاکستان کمرشل ہو گیا تھا یعنی اس پہ تجارتی پیغامات دیے جا سکتے ہیں اس پہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اس پہ مختلف پروڈیوسرز اپنی ایڈورٹیزمنٹس دیتے ہیں مختلف لوگ مختلف پروگرام اسپانسر کر کے اپنی شہرت کے لیے ریڈیو کو استعمال کرتے ہیں اور اس انداز سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو تجارت اور صنعت کو اور ڈیولپمنٹ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں میں آپ کو اگر امریکہ کی مثال دوں جہاں انیس سو چوبیس کے بعد سے ریڈیو کمرشل بنیادوں پہ استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا اور تمام الیکشنز میں بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے مختلف کینڈیڈیٹس کانگریس کے اور سینٹ کے اور پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ وہ اپنی کیمپینز ریڈیو کے ذریعے سے چلواتے ہیں اور اس طرح ریڈیو ایک کمرشل بنیادوں پہ کامیاب ادارہ بن گیا ہے امریکہ میں ویسے بھی کوئی ساڑھے آٹھ ہزار ریڈیو سٹیشنز ہیں اور وہ سب کمرشل ہیں اور پرائیویٹ ہیں ہمارے یہاں اتنے تو نہیں ہیں ابھی کچھ پرائیویٹ لائسنس ملے ہیں نیا طریقہ ہے ہمارے یہاں ایف ایم ریڈیو کے ستر لائسنس جاری ہو چکے ہیں جن میں سے تقریباً بیس چینلز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقی نے ابھی کام شروع نہیں کیا تو یہ ساری چینلز جو ہیں اور خود ریڈیو پاکستان یعنی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ان کی کامیابی کے لیے ان کا کمرشل بنیادوں پہ کامیاب ہونا ضروری ہے ان کے پاس اسپانسرس ہونے چاہیے جو پروگرام اسپانسر کریں ان کو اشتہار ملنے چاہیے بغیر اشتہارات کے کامیاب نہیں ہوتے کمرشل بنیادوں پہ چینلز اور اشتہار اس کو زیادہ ملتے ہیں جو لوگوں میں چینل مقبول ہوتا ہے اسٹیشن مقبول ہوتا ہے جو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اس کو اشتہار زیادہ ملتے ہیں اشتہاری کمپنیوں کی طرف سے اور انڈیویجلس کی طرف سے انفرادی طور پر باقاعدہ طریقہ رائج ہے ریٹنگز کا مختلف سٹیشنز کے اور مختلف پروگرامز کے ہر ہفتے ریٹنگز جاری کی جاتی ہیں کہ کون سا پروگرام کتنا مقبول ہے کتنے پرسنٹ لوگ سننے والے اس پروگرام کو سنتے ہیں تو پھر ان ریٹنگز کو استعمال کر کے اشتہاری کمپنیاں جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے ایڈورٹائزرس کو یہ بتاتی ہیں کہ صاحب اس پروگرام کو اتنے پرسنٹ لوگ سنتے ہیں یہ پروگرام خواتین زیادہ سنتی ہیں یہ پروگرام بچوں میں زیادہ پاپولر ہے یہ پروگرام نوجوانوں میں پاپولر ہے تو ان کے حوالے سے جو اشتہار ہوتا ہے ان کی پسند کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اشتہارات پھر ان پروگرامز کے دوران آتے ہیں تو اشتہارات کلیکٹ کرنے کے لیے اور اشتہاری کمپنیوں سے ڈیل کرنے کے لیے بھی ریڈیو میں ایک علیحدہ شعبہ قائم ہے ان شعبوں کے علاوہ ایک اہم شعبہ ریڈیو کا ریڈیو پاکستان کے آرکائوس کہلاتا ہے جس میں وہ اہم شخصیات کے بیانات ان کی آوازیں ان کے انٹرویوز اور ان کی زندگی کے بارے میں جو حالات ہوتے ہیں ان کی زندگی کے ان کے ریکارڈنگز کو محفوظ رکھتے ہیں مثلا ریڈیو پاکستان کے آرکائوز میں پاکستان کے مختلف لیڈرز جو برسر اقتدار رہے مختلف اوقات میں ان کی وہ تقریریں محفوظ ہیں آرکائوز میں لائبریری میں جو انہوں نے مختلف موقعوں پہ کی اور ریڈیو نے ان کی ریکارڈنگ کی قائد اعظم کی تقریریں بھی موجود ہیں ریڈیو پاکستان کے آرکاوز میں تو یہ اور یہ کام کرنے کے لیے وہ بہت سے ایسے اہم لوگوں کی زندگی کے بارے میں پروگرام ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی اگر کوئی حادثہ اس شخصیت کے ساتھ پیش آ جائے گا یا وہ خدا نخواستہ دنیا سے جب بھی جائے گا ہر ایک کو جانا ہے کبھی نہ کبھی تو وہ پھر ان کو فوری طور پہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ پروگرام پہلے سے تیار ہوتا ہے یہ پروگرام اس قسم کے بہت مشہور اور معروف شخصیتوں کے بارے میں وہ تیار کر کے رکھتے ہیں یہ کام بھی آرکائوس کا اور ریڈیو کا ہے ریڈیو کی لائبریری کا ہے کہ وہ یہ تیاری کر کے اور ریکارڈ اپنا جو ہے اس کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں جس طرح پرنٹ کی لائبریری ہوتی ہے اسی طرح براڈ کاسٹنگ کی لائبریری میں آڈیو کیسٹس یا آج کل سی ڈیز کا زمانہ ہے اس کی شکل میں آپ کو بہت سی معلومات پرانی اور نئی محفوظ ملتی ہیں اور وہ باقاعدہ ایک لائبریری کے طور پہ کام کرتا ہے جہاں تک خبروں کا تعلق ہے خبروں کے علاوہ خبروں کا تبصرہ اور تبصرہ ایسے ملکوں کے اور ایسے لیڈروں کے بارے میں یا ایسے ایشوز کے بارے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو یا تو بہت زیادہ اہم ہوں ملک کے لیے یا تعلقات کسی ملک سے بہت اچھے ہوں بہت زیادہ دوستی ہو مثلا چین کے بارے میں پروگرام کرتے وقت یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ چین سے ہمارے تعلقات بہت زیادہ دوستانہ ہیں اور بہت قابل اعتبار دوست ہے چین ہمارا تو اس کے بارے میں جب بھی پروگرام کیا جائے گا تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ اس دوستی کی جھلک نمایاں ہونی چاہیے یا اگر کسی ملک سے تعلقات کشیدہ ہیں اس سے جن ایشوز کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہیں ان ایشوز کے بارے میں جو تبصرے ہیں یا جو کمنٹس ہیں ان میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کا اپنا پوائنٹ آف ویو نہ صرف پاکستان کے لوگوں تک پہنچے بلکہ اس کے ذریعے سے اس کمنٹری کے ذریعے سے اور اس تبصرے کے ذریعے سے جو مخالف ملک ہے جو حریف ہے ہمارا اس کے عوام کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کام زمانہ جنگ میں تو ہوتا ہی ہے لیکن زمانہ امن میں بھی یہ کام بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اپنے موقف کے حق میں اپنے مخالف آبادی کو کس طرح ہموار کیا جائے اور کس طرح ان کو متاثر کیا جائے اور ان کی اوپینین کو اپنی مرضی کے مطابق کس طرح ڈھالا جائے یہ کام کرنے کے لیے ماہرین ایسے موضوعات تلاش کرتے ہیں اور پھر اس پہ بولنے کے لیے ایسی شخصیات کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جن کو یہ آتا ہے طریقہ معلوم ہے کہ کس طرح دوسرے کی رائے کو متاثر کر سکتے ہیں اور کن آرگومنٹس کے ساتھ سننے والا ان کے خیال کا قائل ہو جائے گا اور اس سے اتفاق کرنے لگے گا یہ تمام باتیں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے اور بین الاقوامی برادری میں اس کا امیج بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کمیونیکیشن ایک اہم کردار ادا کرتی ہے خاص طور پہ موجودہ دور میں جب جس کو ہم کمیونیکیشن ایکسپلوئن کا دور کہتے ہیں یہ دور ابلاغ عام کا دور ہے جس میں بے شمار ٹیلی ویژن چینل لوگوں کے سامنے ہیں بے شمار پرنٹڈ میٹیریل دستیاب ہے ہزاروں لاکھوں کتابیں دکانوں میں لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں ہم خریدتے ہیں پڑھتے ہیں بے شمار میگزینز آتے ہیں اخبارات آتے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری سوچ پہ اثر انداز ہوتی ہیں اس اثر کو زائل کر کے خود اپنے قومی سوچ کو اور اپنے انداز فکر کو عوام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے ورنہ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں آپ نے سنی ہوگی اور بہت دفعہ استعمال کی ہوگی جس کو کلچرل انویژن کہتے ہیں ثقافتی یلغار آج ہر ملک دوسرے ملک کی ثقافتی یلغار کا شکار ہے اور یہ یلغار یہ انویژن ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے میس میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے فلموں سے ہوتی ہے ٹیلی ویژن پروگرام سے ہوتی ہے اخبارات سے میگزین سے کتابوں سے فکشن سے لٹریچر سے ہر چیز سے جس چیز سے بھی ہمیں میسج ملے گا اس میسج سے ہمارا متاثر ہونا ضروری ہے یہ تاثرات پازیٹو نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ تاثرات نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں ہم اچھی باتیں بھی سیکھ سکتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دوسرے معاشروں کی اور ہمارے پہ منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں دوسرے معاشروں کی منفی اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اپنے میس میڈیا کا اتنا ڈیولپ ہونا ضروری ہے اور اتنا پرکشش ہونا ضروری ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں سنیں یا پڑھیں اور اس اثر کو زائل کریں جو دوسرے ملک کے یا دوسری تہذیب کے ذرائع ابلاغ نے ان کے ذہن پہ ڈالا ہے اگر یہ کام ہمارا اپنا میس میڈیا نہیں کر پائے گا تو ہمارا اپنا کلچر جو ہے وہ خطرے میں رہے گا اس کے بارے میں کلچر کے بارے میں یونیسکو کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ اپنے کسی لیکچر میں کہ یونیسکو نے اخبارات اور خبروں کے حوالے سے ایک مہم شروع کی تھی جس کو نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا تھا new information order for the world ترقی یافتہ مغربی ملکوں نے اس مہم کو کامیاب نہیں ہونے دیا یا انہوں نے تعاون نہیں کیا یونیسکو سے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کے چار پانچ جو بڑے ملک ہیں ان کے ذرائع ابلاغ کے پاس اتنے وسائل ہیں اور اتنی کامیابی سے وہ اپنے کلچر کو اور اپنے سیاسی موقف کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تمام دنیا کو جس طرح کا چاہتے ہیں ویسا بنا کے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ دنیا کی جو چار بڑی نیوز ایجنسیز ہیں ایک فرانس کی ہے ایک برطانیہ کی ہے اور دو امریکہ کی ہیں یہ چار نیوز ایجنسیز دنیا کے تقریباً ایک سو ساٹھ ملکوں کو ساری دنیا کی خبریں دیتی ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کے اثر کا کہ یہ چار ایجنسیز روزانہ ساڑھے تین کروڑ الفاظ ان ملکوں کو مہیا کرتے ہیں تو ان ساڑھے تین کروڑ الفاظ کے ذریعے سے جو روز وہ مہیا کرتے ہیں وہ کسی بھی ملک کا کسی بھی معاشرے کا جیسا تاثر چاہیں گے ویسا بنا دیں گے اگر کسی معاشرے کو دہشت گرد معاشرہ ثابت کرنا ہوگا وہ بہت آسانی سے کر دیں گے اگر کسی معاشرے کو مظلوم ثابت کرنا ہوگا وہ اس کو بہت آسانی سے مظلوم ثابت کر دیں گے جس کو جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اپنا امیج باقی دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق بلڈ کرنے کے لیے ہمارے ذرائع ابلاغ کا مناسب طریقے سے کام کرنا ضروری ہے اور اس میں ریڈیو ایک بہت زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے کیونکہ ریڈیو کی پہنچ زیادہ دور تک ہے اور یہ آسانی کے ساتھ براڈ کاسٹ باقی دنیا میں سنی جا سکتی ہیں ٹیلی ویژن کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے باقی دنیا تک پہنچنے کے لیے ٹی وی کے تھرو اور اخبار اور میگزین کا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ لوگ سبسکرائب کریں یا آپ کا اخبار اور میگزین اتنا معروف ہو کہ لوگ اسے خریدیں باہر کے ملکوں میں جیسے ہم باہر کے بعض میگزین جو ہیں ان کو خریدتے ہیں اور بہت شوق سے پڑھتے ہیں مگر پاکستان کا کوئی اخبار یا میگزین اتنے شوق سے باہر کے ملکوں میں نہیں پڑھا جاتا نہ اتنی آسانی سے دستیاب ہے لہذا ان حالات میں ریڈیو ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کیونکہ ریڈیو تو جس کے پاس بھی ریڈیو ریسیور ہے وہ اس کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت سن لے گا اور اگر آپ کا پروگرام اتنا پرکشش ہے اتنا اٹریکٹو ہے یا اتنا انفارمیٹو محسوس ہو رہا ہے سننے والے کو کہ وہ اسے سننے پہ مجبور ہو گیا ہے تو پھر آپ بہت آسانی سے اس کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا یا اپنے کلچر کا اپنے فلسفے کا بہتر تعارف آپ ان سے کروا سکتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے میس میڈیا کو اپنے پروگرامز کو اس حوالے سے تیار کرنا ضروری ہے جس میں اس میں انٹرنیشنل آڈینس کی سوچ کو اور ان کے تاثر کو ذہن میں رکھ کے تیار کیے جائیں کہ ہم کس طرح ان کو متاثر کر سکتے ہیں یا کس طرح اپنے آپ کو دوسرے ملکوں کی کلچرل انویژن سے محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے کلچر کو ایسی شکل میں پیش کر سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے عوام اس میں کشش محسوس کریں بلکہ دوسرے ملکوں کے عوام بھی اس پہ اٹریکٹ ہوں اور یہ محسوس کریں کہ ہاں ایک کوئی ایسی قوم ہے جس کا یہ کلچر ہے یہ کلچرل ٹریٹس ہیں یہ نارمس ہیں یہ ویلیوز ہیں جو یقیناً بہت اچھی ویلیوز اور نارمس ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے ویسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے کہ کلچر اس قوم کا پریویل کر جاتا ہے جو قوم سیاسی لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے زیادہ طاقتور اور کامیاب ہوتی ہے ایک زمانہ تھا آج سے سیکنڈ ورلڈ وار تک یہ کہہ لیجیے آسانی سے کہ جب ساری دنیا غیر ترقی یافتہ دنیا جسے کہا جاتا تھا وہ انگریز کی روایات کو اور انگریز کے کلچرل ٹریڈس کو اپنا کر خوش ہوتے تھے لباس بھی اسی طرح کا پہننا چاہتے تھے وہیں پہ تعلیم حاصل کرنا قابل فخر سمجھا جاتا تھا ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ انگلستان جا کے تعلیم حاصل کرے گا اور وہاں کے تعلیم حاصل کیے ہوئے شخص کو سپیریئر اور بہتر سمجھا جاتا تھا دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہوئے اور امریکہ کو کاپی کرنا اور امریکہ کو فالو کرنا شروع کیا لوگوں نے دوسری طرف کومنزم کا ایک کلچر تھا کومنزم کا ایک نظریہ تھا دنیا کے بہت سے ملکوں نے اور بہت سی قوموں نے اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے اس کو فالو کرنا شروع کیا یہ چپکلش بھی جاری رہی اور اس میں بھی ذرائع ابلاغ نے بہت اہم کردار ادا کیا لیکن یہ فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ غیر ترقی یافتہ معاشرے ہمیشہ طاقتور معاشروں کی کلچرل انویژن کا شکار ہو جاتے یہ پرابلم ہمیں بھی درپیش ہے بڑی حد تک اور آپ اخبار پڑھتے ہیں یقیناً پڑھتے ہوں گے ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں ریڈیو بھی سنتے ہیں اور آپ اکثر یہ بات سنتے ہوں گے یہ پرابلم بیان کی جاتی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی روایات چھوڑ کے اور اپنی جو نارمز ہیں کلچر کی وہ چھوڑ کے اور دوسروں کی کلچرل نارمز اور روایات کو اپنا رہے ہیں یہ دشواری صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اپنے ذرائع ابلاغ ہمارا میس میڈیا ہمارے اپنے کلچر کو ہماری اپنی تاریخ کو اور ہمارے اپنی روایات کو اس انداز سے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا جس انداز سے اسے پہنچانا چاہیے کہ لوگ اس کو اپنا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں یہ مسئلہ ریڈیو پاکستان کو بھی درپیش ہے کہ لوگ کتنے لوگ ریڈیو اب سنتے ہیں اور اگر سنتے ہیں تو اس سے کیا تاثر قائم ہوتا ہے کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے خبروں کے حوالے سے اور تبصروں کے حوالے سے ہم کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں تفریحی پروگراموں کے حوالے سے ہم اس کا کمپیرزن کرتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان اور دوسرے جو چینل دستیاب ہیں تفریحی ذرائع کے ان میں کس کو لوگ زیادہ سننا پسند کریں گے ریڈیو پاکستان سنیں گے یا کوئی دوسرا ریڈیو چینل اس کو ترجیح دیں گے اس کے لیے ریسرچ کی بھی ضرورت ہے ریڈیو پاکستان ریسرچ کرتا بھی ہے اپنے لسنرس کے بارے میں اور اپنے پروگرامز کی ریٹنگ کے بارے میں کیا اس ریسرچ کے مطابق وہ اپنے پروگرامز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فیصلہ خود ریڈیو لسنرز ہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے ریڈیو پاکستان کے پروگرامز میں یا نہیں کی ہے لیکن ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ کہ ریڈیو کی اہمیت ٹیلی ویژن فلم کمپیوٹر اخبار ان سب کے ترقی یافتہ شکلیں موجود ہونے کے باوجود ریڈیو کی اہمیت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان ایسے ایک کم ترقی یافتہ معاشرے میں اپنی جگہ موجود ہے بلکہ ترقی یافتہ معاشروں میں بھی ریڈیو کی اپنی اہمیت ان تمام ذرائع ابلاغ کے ہوتے ہوئے بھی کم نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں کہ مثلا امریکہ میں ہمارے یہاں ریڈیو سیٹس کی تعداد بہت کم ہے پر تھاؤزینڈ پیپل یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر ہاؤس ہولڈ ہر گھر کے پاس ڈھائی ریڈیو سیٹس کی ایوریج ہے اس طرح کہ لوگوں کے دفتروں میں بھی ریڈیو ہے ہر کار میں ریڈیو ہے اور گھروں میں بھی ریڈیو ہے تو اس طرح اگر ایوریج نکالی جائے تو ڈھائی ریڈیو سیٹس ہر ہاؤس ہولڈ کے حصے میں آتے ہیں اور ریڈیو سے جو معلومات انہیں دی جاتی ہیں اس کی موجودگی میں ریڈیو سننا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے مثلا جب ٹریفک کا رش ہوتا ہے جس کو رش آورس کہتے ہیں دفتر جانے کے وقت اور دفتر سے واپسی کے وقت تو ریڈیو پہ لوکل ریڈیو اسٹیشن ہمیشہ بہت سے ریڈیو اسٹیشن بہت سے چینلز ٹریفک کی صورت حال بتا رہے ہوتے ہیں اور ہر ڈرائیور وہ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں اس کو کم ٹریفک ملے گا اسی طرح ہر گھنٹے کے بعد موسم کا حال بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرتے وقت یا پلاننگ کرتے وقت ایکٹیویٹیز کی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ موسم کس طرح کا ہوگا رکاوٹ پڑے گی یا نہیں پڑے گی آپ انجوائے کر سکیں گے آپ اپنا کام مکمل طور پہ کر پائیں گے موسم کے پیش نظر یا نہیں اس لیے موسم کی پیش گوئی بھی ہر کوئی بہت ریگولرلی سنتا ہے تو یہ تمام وہ کام ہیں جو ریڈیو باقی میس میڈیا کے مقابلے میں زیادہ افادیت کے ساتھ اور زیادہ کامیابی کے ساتھ پرفارم کرتا ہے ترقی یافتہ معاشروں میں اور بہت ریگولرلی لوگ ریڈیو اس کام کے لیے سنتے ہیں یہ تمام کام صرف ترقی یافتہ دنیا تک کیوں محدود ہو ہمارا اپنا براڈ کاسٹنگ سسٹم جو ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور یہ کام کرنے کے بعد اتنا ہی مقبول ہو سکتا ہے اور اس کی افادیت اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنی افادیت ترقی یافتہ ملکوں میں براڈ کاسٹنگ کی ہے میس میڈیا اور کیا کرتا ہے کیا کر سکتا ہے اس پہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں آپ سے مزید بات چیت کریں گے مجھے امید ہے کہ جتنی بات چیت ہم کرتے ہیں اب تک کرتے رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے ساری اور آپ اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد اس پہ غور کر رہے ہیں غور کریں گے اور اس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو بھی فائدہ ہوگا جب آپ کے پاس اطلاعات بہتر طریقے سے ہوں گی تو